اور تم ہر گروہے کو دیکھو گے زانو کے بل گرے ہوئے ہر گروہ اپنی نامہ امال کی طرف بلایا جائے گا آج تمہیں تمہارے کیے کا بدلہ دیا جائے گا